اسلام آباد میں میٹنگ تھی پاکستان کے جتنے گندے دماغ ہیں اس میں جمع کر دیے تھے انہوں نے جہاد پر سوالات کر رہے ہیں اعتراضات کر رہے ہیں تم کشمیر جاتے ہو تمہارا ایک آدمی مرتا ہے دس مسلمان مر جاتے ہیں یہ تمہارا کون سا جہاد ہے تمہاری کئی تنظیمیں ہیں یہ کون سا جہاد ہے تمہارا ایک امیر نہیں ہے یہ کون سا جہاد ہے تم چندے کرتے ہو یہ کون سا جہاد ہے کوئی ریٹائر جج کوئی ریٹائر پروفیسر کوئی ریٹائر وزیر سارے ریٹائر جن کے ٹائر ختم ہو گئے تھے وہاں بیٹھے ہیں اور آ کے جہاد پر باتیں کر رہے ہیں میں نے ان سے کہا ہمارے وزیر داخلہ صاحب محترم و مکرم بھی وہاں تشریف فرما تھے خوش تھے مسکرا رہے تھے کہ آج تو ان مجاہدین کا دماغ ٹھکانے لگ گیا ہوگا ان ریٹائر لوگوں کی باتیں سن کے میں نے کہا وزیر داخلہ صاحب معزز لوگوں تم لوگوں نے بڑے سوالات کیے بڑے اعتراضات کیے ان میں پورے وسوخ کے ساتھ کہتا ہوں آپ میں سے ایک ایک میرے سامنے والی کرسی پہ آتا جائے جہاد پہ سوال کرتا جائے میں نہ میں نہ حدیث سے جواب دوں گا نہ فقہ سے جواب دوں گا نہ اپنے دماغ سے جواب دوں گا میں آپ کے ہر سوال کا جواب قرآن کی آیت پڑھ کے دوں گا انشاءاللہ اگر میں نے ہر سوال کا جواب دے دیا تو خدا کے لیے کفر نہ کرو جہاد کا انکار کرنا کفر ہے اگر میں تمہارے سوال کا جواب نہ دے سکا میں خود اس کو چھوڑ دوں گا مجھے اب بچوں لوگوں کے بچے مروانے کا شوق نہیں ہے لیکن میں کیا کروں مجھ سے نبی کا خون بھلائے نہیں بھولتا کل دن آقا مدنی اپنا زخمی چہرہ لے کر کھڑے ہوں گے اور ہم اپنے چہرے پہ امریکی کریم لگا کے وہاں حاضر ہوں گے اللہ کے نبی کا جسم کٹا ہوا آئے گا ہمارے سالم جسم وہاں پر ہوں گے نبی اپنے بیٹے کو شہادت کی حالت میں لائیں گے ہم کہیں گے ہمارے بیٹے یہ بڑے مستندے تھے حرام خور تھے دنیا کی ہر برائی کرتے تھے امریکہ جاتے ہم خوش ہوتے برطانیہ جاتے ہم خوش ہوتے جہاد میں جاتے تھے ہمارے گھروں میں ماتم ہو جاتا تھا کہ کہاں مرنے پہ چلے گئے میں نے کہا ہو میرے سامنے سوال کرو رب کعبہ کی قسم قرآن کی آج سے جواب دوں گا اور ثابت کروں گا کہ جہاد میرے رب کا فریضہ ہے